عبداللہ کی کچھ طبیعت سنبھلی تو پولیس کو کال کر کے بلوایا انہوں نے بڑا تعاون کیا ایک ہی دن میں ایف آئی آر بھی کٹ گئی عبداللہ نے خود ان کا بڑا ساتھ دیا اور سیل فون ڈیٹا کی مدد سے جیو فینسنگ کروا کے ڈاکو کے ٹھکانے تک پہنچا دیا اٹھارہ روز میں ڈاکو پکڑے گئے سامان سارا واپس مل گیا پیسے نہ ملنے تھے نہ ملے کورٹ نے پیشی مقدمہ جیل میں شناخت پریٹ اور عدالت کی بار بار کی پیشیوں سے عبداللہ بیزار آ گیا جج نے عبداللہ کو اپنا ہی سامان واپس لینے کے لیے مچلے جمع کروانے کا کہہ دیا عبداللہ نے شور مچایا تو انہوں نے شخصی زمانت پر سامان تو واپس کر دیا مگر ان تمام چکروں اور جیلوں میں شناخت پریٹ اور تھانوں کے چکروں سے اس کی روح تک مجروح ہوتی گئی وہ تمام لوگ جو بڑے بڑے دفاعی اداروں میں تھی جن کے لیے عبداللہ دن رات کام کرتا رہا ان میں سے کسی نے کوئی مدد نہ کی فون تک نہ اٹھانا چھوڑ دیا اور عبداللہ سوچتا رہ گیا کہ اگر وہ اس دن مر جاتا تو کوئی جنازے پر بھی نہ آتا اس نے اپنی وسیعت لکھ ڈالی کہ مروں تو گھر کے گارڈن میں دفنا دینا بیٹے سے کہا کہ وہ نماز پڑھا دے اور نوکروں سے کہا کہ وہ پیچھے پڑھ لے تاکہ اس ملک میں دفنانے تک کے لیے کسی سے احسان نہ لینا پڑے جب دینا ہی ہے اور وہ بھی اللہ کے لیے تو واپسی کی امید کیا رکھوں اور کیوں رکھوں عبداللہ کو امریکہ کی ایک مایا ناز یونیورسٹی سے لیکچر کی دعوت آئی وہ جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایک غیر ہیں جو اپنے خرچے پر بلاتی ہیں ہزاروں ڈالر دیتی ہیں عزت بھی دیتی ہیں اور ایک اپنے جہاں مفت میں پڑھانے بھی جاؤ تو کسی خاطر میں نہیں لاتے یا تو وہ بے وقوف ہوئے یا یہ اسے باہر جا کر ہمیشہ ایک خوشی کا احساس ہوتا وہ نت نئی چیزیں سیکھتا اور نئے نئے لوگوں سے ملتا وہ ہمیشہ کہتا جو لوگ پائے جانا پسند نہیں کرتے وہ ٹھیک نہیں سوچتے کہ آدمی سفر سے بہت کچھ سیکھتا ہے اور کچھ غلطیاں زندگی میں غلطی نہ کرنا بھی ایک غلطی ہی ہوتی ہے اور بے شک انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے اسے یہاں کے لوگوں سے مل کر بھی حیرت ہوتی ایک بڑا ایک بڑا آفیسر مگر انتہائی تمیز سے بات کرتا ہے کوئی غرور و انا نہیں ہمارے ملک میں بچے پی ایچ ڈی نہیں کر پاتے کہ ایڈورٹائزر کو سال میں چار بار ملنے تک کا وقت نہیں ملتا بے شک اللہ جس قوم کو آجز کرنا چاہے اس سے آجز چھین لیتی ہے عبداللہ کو یہاں لہلاتے درخت اور کثیر تعداد میں پودے اور پھول بھی بہت پسند تھی وہ سوچتا کرتا کہ کائنات میں ذکر کا ایک ایکولیبریم ہوتا ہے جس زمین پر ذکر کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پودے پھول جانور زیادہ ہوتے ہیں اور پہاڑ بھی تو ہیں یہ سب اپنی زبانوں میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور جس زمین میں ایسے لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں شاید اول ذکر چیزیں کم ہو جاتی ہیں ایک تھریش سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا کبھی سالاب مویشیوں کو کھا جاتا ہے تو کبھی زنزلہ الغرض ایکولیبریم برابر رہتا ہے ذکر کرتے رہنا چاہیے ذکر کرنے والوں کے صدقے رسک ملتا ہے اور دل کرے بھی کیا اگر ذکر نہ کرے اسے یہاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھومتے جوڑے بھی بہت بھاتے وہ سوچا کرتا کہ محبت اور جنس کی سردیں آپس میں ملتی ہیں وہ امریکہ کی رنگ ریلی دیکھ کے سوچا کرتا کہ دنیا میں تین سسٹمز ہیں حکومت کا معاشیت کا اور اخلاقیات کا ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو انسان بنائے انسان سازی پر کام کرے کیا ہی عجب بات ہے کہ ملک میں ہر چیز کا ادارہ موجود ہو مگر انسان کیسے بنتا ہے اس کا نہ کوئی ادارہ ہو نہ کوئی کتاب اب تو استاد بھی تھوڑے رہ گئے جو شاذر و نادر ہی برستی ہیں کتنی عجیب بات ہے کہ امت میں نماز سکھانے کا کوئی کورس نہیں کرایا جاتا دعا مانگنا کوئی نہیں سکھاتا کوئی ٹریننگ انسان کو انسان نہیں بناتی ہر ٹریننگ میں میں اضافہ کرتی ہے اسے ختم نہیں کرتی کتنی عجیب بات ہے کہ امریکہ میں نماز پڑھتے ہوئے خود کش حملے میں مرنے کا خوف نہیں ہوتا اسلام آباد میں تھڑکا لگا رہتا ہے کیا ہی بد نصیب شہر ہے جسے اپنے نام تک کا پاس نہیں رہا ہمارے لوگ ایسے الکل کھڑے نکلے کہ یہ تک نہیں سوچا کہ ایمان و کفر کی بنیاد عقیدے پر رکھنی ہے فرقے پر نہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے مگر یہاں ہر کوئی اپنا قیدی بنانا چاہتا ہے کوئی معاشی تو کوئی عقلی کوئی دلی تو کوئی نفسی کوئی اتقاد میں تو کوئی ایمان میں بڑے کہتے تھے کہ مرید کی خواہش رکھنا فلاں آدمی اصر و رسوخ والا میرے حلقے میں آئے طریقیت کا شرک ہے اور شیخ کو مرید بنانے سے ایسے ڈرنا چاہیے جیسے درندے کو دیکھ کر انسان ڈرتا ہے عبداللہ سوچنے پر آیا تو سوچتا ہی چلا گیا یہ دماغ بھی جسم کا مال روڈ ہوتا ہے وزیر اعظم کی کار بھی یہاں سے گزرتی ہے اور میونسپیلٹی کا کچرے کا ٹرک بھی وہ سوچنے لگا کہ انسانیت کے حقوق کا پرچار کرنے والا ملک میں کوئی ادارہ ایسا بھی ہے جو انسانیت کے فرائض پر بھی بات کرے اللہ کے کیا حقوق ہیں وہ بھی بتائے وہ سوچنے لگا ہماری نفرتوں نے ہمیں غیر سے تعلیم لینے سے روک رکھا ہے آخر قدرت کا کلیہ یہی ہے کہ جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا دل کی نفرتیں آدمی کو بچھو بنا دیتی ہیں نفرت کا ذہن ہدایت کو قبول نہیں کرتا وہ سوچنے لگا کہ امریکہ بھی کتنا بد نصیب ہے ہر ملک اس سے کھاتا ہے اور گالیاں بھی اسے ہی دیتا ہے حتیٰ کہ جو لوگ اپنے ملکوں کو چھوڑ کے یہاں آ بسی ہیں یہاں سے کما کر کھا رہے ہیں وہ بھی اسی سے بغض رکھتے ہیں وہ سوچنے لگا ہمارے ملک میں بندے بنتے ہیں یہاں ادارے بنتے ہیں اور ایسے پیسوں کی غیر منصفانہ تقسیم کا نتیجہ ہے ہمارے ملکوں میں اور جو دولت ہمارے حکمران لوٹ کر اپنی اولادوں کو کھلا دیتی ہیں ان سے سب سے پہلے ان کا اخلاق تباہ ہو جاتا ہے وہ سوچنے لگا کہ جتنا فساد مسلمان متقبر مچاتا ہے اتنا کافر عبادت گزار نہیں مچاتا وہ سوچنے لگا کہ ہم بحثیت قوم بہت سے گناہ کرتے ہیں اور پھر بدعاؤں کے کوٹے میں سے اپنی اپنی اجرت بھی لے لیتی ہیں عبداللہ اس آزاد ماحول میں بہت خوش تھا جہاں کم از کم بولنے اور سوچنے کی تو آزادی تھی جہاں ایک غریب آدمی سکون سے اپنی زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتا تھا جہاں انصاف تو ملتا تھا اور عمر کا کوئی بھی حصہ ہو اگر بندہ ٹھان لے تو شیطان میں کبھی بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اسے راہ سے ہٹا سکے اللہ ماشاء اللہ عبداللہ آج بہت خوش تھا وہ سوچ رہا تھا کہ دعاؤں کو لکھ لینا چاہیے تاکہ پتہ لگتا رہے کہ کتنی قبول ہو رہی ہیں عبداللہ اپنے پرانے خطوط نکال کے پڑھتا تو اسے ہنسی آتی کہ وہ کن چیزوں پر روتا رہا ہے اور کیا کیا مانگتا رہا ہے اپنے رب سے انسان کی یاد داشت اپنے بارے میں بڑی کمزور ہوتی ہے لکھنا بڑا کام دیتا ہے اور شاید قبر میں بھی ایسا ہو کہ انسان زندگی بھر کی خواہشوں اور رونے کو دیکھے اور اس کو یہ سب گڈے گڑیا کی خواہش ہی لگے دو دن کو اے جوانی دے دے خدار بچپن عبداللہ وطن واپس پہنچا تو سینیٹر اسکالرشپ نے اسے انٹرویو لینے کے لیے بلوایا اسے بڑی خوشی ہوئی اور اس نے حت الامکان کوششیں کی کہ بہترین طالب علموں کو چنا جائے ابھی یہاں سے فراغت ہوئی تھی کہ ایک یونیورسٹی نے لیکچر کی دعوت دی جو عبداللہ نے باخوشی قبول کر لی عبداللہ سوچا کرتا کہ وہ فوجی جو جنگ کے دن غیر حاضر ہو جائے اسے گولی مار دینی چاہیے بالکل اسی طرح جسے خدا نے علم دیا اور وہ لوگوں تک نہ پہنچائے اسے بھی گولی مار دینی چاہیے عبداللہ کو جب کبھی کسی نے مینٹور بننے کی درخواست کی وہ انہیں امین بھائی یا احمد بھائی کے پاس بھیج دیتا اور خود منع کر دیتا وہ کہتا مینٹور کے لیے شرط ہے کہ اس کی نظروں میں عزت و ذلت اور مال کا ہونا یا نہ ہونا سب برابر ہو جائیں تب اللہ کی حکمتیں نازل ہوتی ہیں ورنہ ایسا آدمی کسی کو رائے راز پر گائڈ کیسے کرے گا جو خوشامد پر بک جائے گا یا عزت پر عبداللہ خود کو اس قابل نہیں تھا امین بھائی اور احمد بھائی بڑے لوگ تھے انہیں کے پاس بھیج دیا کرتا تھا خیر عبداللہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا ٹاپک تھا پاکستان حاضین کرام میں آپ کو کچھ آمدید کہتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں اسلام خود مقبول ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں چالیس ہزار لوگ خودکش حملوں میں ہلاک و زخمی ہوئے ہیں لگ بھگ پانچ ہزار ڈرونس کی نظر ہو گئے ہیں جہاں بارہ ہزار بندے سال میں بھوک سے مر جاتے ہیں جہاں نماز پڑھنے جائیں تو چپلیں بھی باندھ کے رکھنی پڑتی ہیں جہاں کے چالیس فیصد اڈلٹس سگریٹ پیتے ہیں جہاں سال کے بیالیس لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں جہاں ہر اٹھائیس میں سے ایک بچہ اپنی پہلی سال گلا سے پہلے مر جاتا ہے جو دنیا میں ٹی بی والے ملکوں میں چھٹے نمبر پر ہے جہاں پانچ سال سے کم عمر تیس فیصد بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں جہاں تیس لاکھ آدمیوں کو ہر سال ہیپیٹائٹس بی اور سی ہو جاتا ہے جہاں نوے فیصد لوگوں کے دانت خراب ہیں یہ اس نبی کی امت ہے جو دن میں نو مرتبہ دانت صاف کیا کرتے تھے ایک ایسا ملک جہاں ساٹھ فیصد بچے بغیر کسی اٹینڈنٹ سافٹ کے پیدا ہوتے ہیں جس کا نمبر کرپشن میں پچھلے سال تک پہلے نمبر پر تھا جہاں قبائلی علاقوں میں شرح خواندگی سات فیصد ہے جہاں اسکولوں کو بموں سے اڑا دیا جاتا ہو جہاں جرائم اٹھارہ سالانہ کی سے بڑھ کر جہاں ستائیس سو لوگوں کو سالانہ اغوا کر لیا جاتا ہو اور جہاں کے صرف ایک شہر کراچی میں روزانہ کے پندرہ قتل ہوتے ہوں ایک ایسا ملک جہاں تیرہ ہزار بندے سالانہ قتل ہوتے ہوں بارہ ہزار خودکشی کر لیتے ہوں پانچ ہزار بچے نالیوں سے ملتے ہوں اور پندرہ سو سے زنا ہو جاتا ہو میں آپ سب کو اس ملک میں خوش آمدید کہتا آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی ہے ہم ٹھیک نہیں ہوتے ہم ٹھیک نہیں کرتے کیا آپ کو پتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں بیٹھنے کے سبب آپ کتنے خوش نصیب ہیں پاکستان میں پڑھا لکھا اسے کہتے ہیں جو اپنا نام لکھ سکتا ہو اور وہ بھی صرف پچپن فیصد یعنی تقریباً اسی ملین لوگ ایسے ہیں جو اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے پرائمری تک پہنچنے والے تیرہ اشاریہ زیرو سات فیصد لوگ ہیں مڈل کلاس تک پہنچنے والے آٹھ اشاریہ دو چھ فیصد لوگ ہیں میٹرک تک پہنچنے والے سات اشاریہ چھ چھ فیصد لوگ ہیں انٹرمیڈیٹ تک پہنچنے والے تین اشاریہ تین نو فیصد لوگ ہیں بیچلر تک پہنچنے والے زیرو اشاریہ تین فیصد لوگ ہیں ماسٹر تک پہنچنے والے زیرو اشاریہ ایک دو چار فیصد لوگ ہیں ایم فل تک پہنچنے والے زیرو اشاریہ زیرو زیرو نائن فیصد لوگ ہیں اور پی ایچ ڈی تک پہنچنے والے زیرو اشاریہ zero zero zero four eight فیصد لوگ ہیں اور پھر یہ محدود چند اس یونیورسٹیز میں لیکچر دیتی ہیں چائے پیتی ہیں اور اے سی لگا کے سو جاتی ہیں النساء میں آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے وقت نزا کے وقت پوچھیں گے کس حال میں رہے ہو کیا جواب دیں گے اس ملک سے آ رہا ہے جہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا جہاں حلال کے رستے مسود تھے جہاں زنا عام تھا جہاں شراب بکتی تھی تو وہ فرشتے کہیں گے کچھ کیا کیوں نہیں بندہ کہے گا بل تو کسی اور کا تھا ہم تو کمزور بنا دیے گئے تھے تو وہ کہیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ ہجرت کر جاتے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ہمیں تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو اپنے گھر خاندان کو اپنے معاشرے اور شہر کو اپنے ملک کو ورنہ کہیں اور چلے جائیں تاکہ کم از کم اس آیت کا جواب تو نہ دینا پڑے عبداللہ نے سوچ لیا تھا کہ کام باہر کرے گا پیسہ وہاں سے کمائے گا اور ٹیم پاکستان میں ڈیولپ کرے گا نہ یہاں پیسے کا لین دین کرے گا نہ ہی جان کا جلاپا ہوگا ہاں کسی نے پڑھانے کے لیے بلایا تو جا کے پڑھا آئے گا پھلے مفت میں ہی کیوں نہ پڑھانا پڑے آج عبداللہ ایک کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا ایک جگہ انتظار کرنا پڑا تو وہ سامنے چائے کے ریسٹورینٹ میں بیٹھ گیا اب مفتی صاحب کا بتایا ہوا ذکر اس کی سانس میں چلتا تھا اور اس سے کافی پریکٹس ہو گئی تھی یادہانی کو وہ عموماً ہاتھ میں ایک تسبیح بھی پہن لیا کرتا تھا کہ ویژل ریمائنڈر رہے گناہ سے پہلے نظر پڑے تو رک جائے کہ جس کی یاد میں کچھ لمحے بیتے ہیں اس سے کچھ حیا کرو اور نافرمانی نہ کرو چائے کے ریسٹورینٹ کے سامنے ایک رنگریز دوبٹہ رنگ رہا تھا اس نے سفید جوگیا نیل کن کتھائی اور پتا نہیں کون کون سے رنگ کے رنگ دیے اور عبداللہ ٹکٹکی باندھے بس اسے ہی دیکھتا رہا وہ سوچنے لگا کہ زندگی میں بھی طرح طرح کے رنگ چڑھتے ہیں کبھی جوانی کا تو کبھی کا کبھی پیسوں کا تو کبھی گھر کا کبھی بیوی کا تو کبھی بچوں کا کبھی گناہ کا تو کبھی نیکیوں کا کبھی انکار کا تو کبھی اقرار کا کبھی توبہ کا تو کبھی ضد کا اور ایک رنگ اللہ کا بھی ہے صوبۃ اللہ کا وہ جن پر چڑھتا ہوگا وہ کیسے رنگے ہوں گے پہلی شرط تو دوپٹے کا سفید ہونا ہے کپڑے کا بنا جانا ہے رنگ تو بعد میں چڑھے گا اپنے آپ کو آدمی باطنی برائیوں سے پاک نہیں کرے گا تو رنگ کیوں کر چڑھے اور کوئی اور رنگ چڑھا ہوا ہو تو پھر کیسے چڑھے اسلام ایک مزاج کا نام ہے ایک رنگ ہے جو شخصیت کا پورا پورا احاطہ کر لیتا ہے اسلام بہت حساس ہے کسی اور کے رنگ کو برداشت ہی نہیں کرتا صاف صاف بتا دیتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ ناجائز یہ عبادت یہ شرک اور جن پر اسلام کا رنگ چڑھ جائے انہیں نماز کی لت لگ جاتی ہے قرآن کا سرور چڑھ جاتا ہے دعاؤں کی عادت پڑ جاتی ہے رونے کی بیماری لگ جاتی ہے اور پھر وہ اگر کسی کو چھو لے تو اسے بھی لال کر کے چھوڑتے ہیں کچھ کو تو مرتے دم ہی پتا لگتا ہے کہ وہ رنگے جا چکے ہیں لال کو کب پتا ہوتا ہے کہ وہ لال ہے عبداللہ کی آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے وہ اٹھا رنگ ریس کے پاس گیا اور اسے بہت سارے پیسے دیے اور اسے حیرت زدہ چھوڑ کے چلا آیا آج عبداللہ پھر مانگ رہا تھا اے اللہ او رنگ ریز اللہ مجھے رنگ دے اللہ مجھے رنگ دے میرے مالک مجھے رنگ دے اللہ مجھے اپنے رنگ کا ٹھپا لگا دے اے اللہ مجھے آزاد کر اس دنیا سے کہ میں تیری قدرت دیکھوں اپنے آپ سے کہ میں تجھے پہچانوں دنیا ایک بڑا پنجرا ہے سونے کا ہی صحیح ہے تو پنجرا میں کھل کے اڑ بھی نہیں سکتا میری تخلیق کا دم گھٹتا ہے تو نے ہی کہا ہے کہ اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کریں گے ہم انہیں اپنے رستوں کی رہنمائی ضرور کریں گے اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے اے اللہ مجھے مل جا مجھے لکھ دے مجھے رنگ دے آج عبداللہ پھر مفتی صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اپنے سوالات کے ساتھ مفتی صاحب ملک سے باہر جا رہا ہوں چاہتا ہوں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤں کوئی مشورہ جو شخص اللہ کی طرف بلائے اس پر فرض ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے یہ نہ کرے کہ تقریریں بہت کرے اور تنہائی میں اللہ کو یاد نہ کرے اللہ سے نسبت کری کریں لوگوں پر اس کا اثر بھی پڑے گا یاد رکھنا اللہ کی معرفت حرام ہے اس شخص پر جس کی تنہائی پاک نہیں خلوت میں عبادت کا شوق اخلاص کی نشانی ہے یہ انسان بڑی عجیب چیز ہے ماننے کو آئے تو اپنے جیسے کو خدا مان لے اور نہ ماننے پر آئے تو سیدھی سادی بات نہ مانے حضرت عمر فرماتے تھے کہ تم جوانی میں کوئی کام ایسا نہ کرنا کہ جب بڑھاپے میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو وہ جوانی کے گنوائیں جوانی کو ہمیشہ بے داغ رکھو کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ ٹوک نہ سکو اور اتنی نفرت کے زور پڑنے پر شرم کے مارے نہ جا سکو کس چیز سے بچو زندگی کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ شیطان دین کی گمراہی کے کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے جب گمراہی دین کے رنگ میں آتی ہے تو توازو کبا کے رنگ میں آتی ہے غرور آزی سے پیدا ہوتا ہے فقیر میں انا آ جاتی ہے تو اللہ سے پناہ مانگو بے شک اللہ کی پناہ بڑی چیز ہے چوری کیا ہے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے توحید اللہ غیرت کا نام ہے نماز میں ایک بار اللہ کی طرف دھیان فرض ہے اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں اللہ نے کہا ہے میرے دوست جن پر رش کیا جائے وہ ایسے ہیں کہ کم مال چھوڑتے ہیں کم بیویاں چھوڑتے ہیں شہر سے دور رہتے ہیں محلوں میں کوئی دعوتوں میں نہیں بلاتا میں اسے نماز میں بڑا حصہ دیتا ہوں اس کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتی ہیں اور جب ان کا وقت آتا ہے تو نقد چل پڑتے ہیں تصوف میں روزہ نہیں رکھا جاتا پتہ کیسے لگے کہ اثر ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ملے نہ تو پھر تو مگر پھر بھی نہ مجھ کو مل سکا بچہ بڑا ہو رہا ہو تو اسے پتا نہیں لگتا آہستہ آہستہ کچھ سالوں میں پتا لگتا ہے صبر کیا ہے جب شکایت کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے صبر کے معنی جس مشن پر چلا ہے اس میں جو مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں ان سے نپٹے اور جمع رہے ہار ماننا تو شکست ہے آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے اللہ کی طرف سے گناہوں کی سزا اور اچھے امال کی ازمائش ایک جیسی ہی ہوتی ہے جب سزا آتی ہے تو دل کا سکون چھن جاتا ہے جب آزمائش آتی ہے تو دل پر سکون رہتا ہے آئیڈیل کسے بناؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی آئیڈیل بناؤ گے تو فورسٹیٹ ہو جاؤ گے بہت ڈرتا ہوں امال کی وجہ سے بہت اچھی بات ہے بے خوف ہو جانا بری بات ہے خوف زدہ رہنا ایمان کی دلیل ہے آدمی کون ہوتا ہے جسے اپنے غصے جنس اور عقل پر کنٹرول ہو ذلت کیا ہے ذلت آرزوں کی کثرت کا نام ہے باطن کی صفائی سے آرزویں محدود ہو جاتی ہیں جوانی اور بڑھاپا کیا ہے جب جسم نفس سے گناہ کا جوان ہے جب نفس جسم سے کہے تو سمجھو بڑا ہو گیا ہے اچھا مفتی صاحب میں اذان دینے جا رہا ہوں دعا کرنا اللہ برکت دے عبداللہ مفتی صاحب سے مل کر مجھ سے نکلا تو فقیر نے صدا لگائی صاحب جی کچھ دیتے جاؤ یقین کرو میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ارے مبارک ہو بھنگڑا ڈالو خوشیاں مناؤ شکرانے کے نفل پڑھو جسے اللہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے اچھا ایسا کرو میرا بٹوا تم لے لو اور اپنا اللہ مجھے دے دو عبداللہ فقیر کو سکتے میں چھوڑ اپنی نئی اسائنمنٹ پر ملک سے باہر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا ایک بار پھر سوالات کی جلگار اس کے دماغ میں تھی اللہ کہتے ہیں کہ ان کی سنت تبدیل نہیں ہوتی تو وہ سنت آخر ہے کیا عبداللہ کا قلم اس کی ڈائری میں چلنا شروع ہو گیا ایئرپورٹ پر ملو نے کہا عبداللہ دیکھو اس بار کڑوا نہ بولنا وہاں کسی سے بلو لوگ تو کہی ہوئی باتیں چند منٹوں یا دنوں میں بھولا دیتی ہیں اپنے ساتھ تو زندگی گزرنی ہے چھوٹ کیسے بولوں